ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ پھینکے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پچانوے